حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف مبلغ اور امیر بنا کر بھیجا حضرت معاذ نے کہا آپ ہمیں ایسے علاقے کی طرف بھیج رہے ہیں جہاں کے لوگ بہت قسم کے مشروب پیتے ہیں میں کون سا مشروب پیوں آپ نے فرمایا جو چاہے پی لو مگر نشہ اور مشروب نہ پینا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ننانوے